وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مسلمان غیر مسلموں کے پاس کام کرتے ہیں تو اب ان کو مٹھائیاں اور کپڑے وغیرہ جو دیوالی موقع پر دیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ وہ اسے نفع اور مال مباح سمجھ کر کے لے سکتا ہے یعنی دیوالی کی خوشی کی نیت سے نہیں لے لے سکتا دیوالی کی خوشی کی نیت سے لینا جائز نہ ہوگا ہاں مال مبا نفع سمجھ کر کے لے لے اس لیے کہ وہ پورا سال اس کے وہاں کام کرتے ہیں اسے فائدہ پہنچاتے ہیں اس کی فیکٹری کو یا اس کی مکان دکان آفس کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اس کا کاروبار بڑھتا ہے تو یہ سمجھ کر کے لے لے کہ ہم اس کے وہاں سال بھر کام کرتے ہیں بدلے میں سال میں ایک بار ہمارے ہمیں اسی محنت کا ایک بونس ایک فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے تو یہ مال نفع مال مباح سمجھ کر کے لے لے دیوالی کی خوشی کی نیت سے لینا ہرگز بھی جائز نہ ہوگا